حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف گئے اس پر چڑھے حتیٰ کہ آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید و تکبیر بیان کی اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی اور تعریف ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے پھر آپ واپس چلے حتیٰ کہ جب آپ کے قدم نشے میں پہنچے تو آپ دوڑنے لگے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم چڑھائی چڑھنے لگے آپ آہستہ چلنے لگے حتیٰ کہ مروہ پر پہنچے پھر اس پر بھی آپ نے اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا یعنی پھر اسی طرح کرتے رہے حتیٰ کہ آپ نے اپنے چکر پورے کر لیے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھاسی